لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی بل کی لات کی تزلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھے کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس کہ سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کو اس مسکا جگر چلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلا مسکا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی دل میں اب میری امید بل آئی ضعیفہ کو خوشی تھی اب ہبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتا غرض اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی آئی یک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گھر چل گٹھری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بن آئی کہاں تاج تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اماں ملو اب جس کی مزدوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری نے کہاں بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانو کہ اب میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نامو پب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جو ہے جو سنا جاتا ہے تاغل ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے میں الفت بو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کو انعام اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیف نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں میں کیا کام بتلاؤں وہ کیا انجام بتلاؤں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں کہاں گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر اس کے جو فضلے کی زدی باری ضعیفہ کی زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول